مذہب جڑا وہ شاخ اصل مڈ دین تو آشنائی نہیں دیتی گئی کھڑکیاں پی رہے ہیں وہ چیڑی رکھا سو وہ چیڑی رکھا سو اکرم ازمیر صاحب بندہ مجاہد سی شیر دل آدمی سی غیرت مند سی سمجھ سمجھ لگی جن دین دی ہے سی وہ پورا عمل کرتے سی لیکن سمجھ ہی ہونی سی جذبات تو استعمال کرنا معاش کی خاطر کجا دین نو استعمال کرنا اللہ تبارک و تعالی کی خاطر بہت فرق بڑا فرق ہے زمین آسمان کیا ہوں زیادہ جو روک جو کچھ رہ گیا مولوی طبقے چی دین برائے معاش ہاں، مسیح سانبھ گے مقصد رہ گیا مسیح سانبھ گے ٹکر کما لیں گے کم لو ਸੁਨਾਇਆ ਬੜਾ ਕਈ ਸਾਡੇ ਇਕਬਾਲ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਅਸੀਂ ਵਕਾਉ ਮਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇ ਬਣੇ ਆਮਦ ਯਾਰ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਖੜਾ ਇੱਕ ਜਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਉ ਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਗੈਰ ਵਿਕਮ ਤੋਂ ਆਵੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਇਕਬਾਲ ਚਿਸ਼ਤੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਨਾਮ ਇਕਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਪੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਕਹਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਲਾਮਾ ਦੱਸੋ ਸੁਨੀਆਂ ਦਾ ਬਰੇਲੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਵਿਕਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸੋਚਣ ਸੋਚਣ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ چشتی صاحب کا کوئی لگتا ہے انہیں جان کی خاطر انہیں کہا جی کہ لاہور چیشتی صاحب نے جی بالکل شیر وہ بغیر شرد میں کہا بھی پتہ لگ گیا ہے بچ گیا ایک دن وہ فضل فضل مان صاحب نے غلام علی کاری صاحب ہاں، میں کو دو گھنٹے گیا پانچ منٹ واسطے دو گھنٹے بیٹھا رہا اچھا تو تھوڑے بارے میں ڈسکس شروع کر کرتی ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਬੋਲਦੇ ਇਤਨੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਬੀਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉਤਮ ਮੁਫਤੀ ਆਮਦ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਹਿਬ بیٹھ میں پھر وہ سلو سلو ٹور کے تو میں میں پھر تے بارے شروع کر کہا جی دسو کہ تھی گوا گواہ نہیں کرنا ہے میں نہیں جی میرے والد جنازے تھی آئے سو نہیں صاحب نے تو نہیں بھیجا میرے گوا کر سڈے کاڑے بڑی شخصیت مچھی ہے بزرگ آدمی بس میں تے بارے جیوں لگا انہوں نے گلا منڈی تک لے گیا اور یہی گلا ہے ہے حق کر دے ہک مگر تھوڑی جی نرمی نرمی ہونی چاہیے نرمی ہونی چاہیے اتنا سختی نرمی سخت یہ نہیں نہیں دستے پھر صرف کوئی بھی بھی نرم کنا ہون کیڑی شے چھڈن چھڈن جی ٹھیک ہو جی حق نرم ہون اے اے نہیں سونیا آٹا گن دی ہلدی کیوں آپ ورنا ہاں۔ تا اگلا اعتراض ہو جانا کہ حضرت جی آپ پچھا کیوں خیر وہ اے پھر بہانا رکھے ہوں ہاں۔ اگلا آنا یار ٹھیک ہے تو مطلب ہے پھر حضرت صاحب نرم نے وہ سخت نے بھائی اسی کہندے ہیں بھی تسی اپنی تھی بہن نو گھر بٹھا لو ساڈی سختی ہے ہن تہاڈا کی خیال ہے چلو ساڈی یہ سختی ہے ساڈی سختی دی ساڈو تے شامت تسی سانو چھڈ دیو تے پردہ کیوں چھڈی کھڑے ہو ہن چھڈی پردہ کھڑے ہو تے کہندے سانو سخت ہو سخت تسی ہوئے پیو کہ قرآن نو جڑا نہیں پیا میں قرآن پردہ فرض ہوا ہے ہن تو چھڈی کھڑا ہے ساخت دس تے یا مایا جڑا مایا پردہ کر چلو جی سانو قرآن نال تو پھر تھی تھی آ جی، آ دو دو جی جی ساخت گل ادھر ادھر ادھر حق تو عمل ہونا ایک بندہ کہیں لگا جی ہوں اچھے لوگ شریف لوگ وہ لوگ چلے گئے شریف لوگ رہ نہیں گئے تو ہوں کدھر جائیے میں انہوں پڑھیا میں کدھر آ پتر یہ دس چلو بندہ کوئی شریف میں نہ لوا تو تس صاحب ہوں کٹ دے سی بندہ جو ہوا وہ نق صاحب کیونکہ اس واسطے دین نبی رسول دا ہے معصوم پاک اس واسطے اللہ تعالیٰ انہوں نے رکھا کسی کا نہیں رکھا تو ہوں میں کہ تم یہ دس کہ تینوں میں جی شاید دساں شریف ہی منے اندر نہ کھلو میں آ کے کیون میں دس قرآن شریف کہہ رسول شریف کہہ میں کہ ہوں دس میںس تنا نہیں جہے خود شریف منی بیٹھا نہیں آتا شریف لبنا پھرنا وڈے کھنا چھوٹے لبنے چڈیڑے لب پہ ہو من ان کھنا چی معلوم تیرا بہانئیمانی ہے تیری ہے تیرے نفس نے دیتا ہے ਸਾਡੇ ਜੀ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਹੈ ਮਸ਼ਤਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਬਸੀਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਅਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਚੋਕ ਦਵਾਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰابطਾ ਰੂਪਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਿਆ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਮਿਲ ਲਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਸੀਰਪੁਰ ਆਏ ਸਨ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਵਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ کہا یا اللہ میں حق بیان کر لوں گا تو نیری آ گئی ہے تو نیری بند ہو گئی تو بارش برش رک گئی تو پھر دو چار گھنٹے بیان کیتے بابی دودھ تک لے کے آ کے بڑے بہ گئے پھر صاحب نے حلال دے جڑے حرام دے ثابت کرنے قرآن پاک کر کے پھر گئے سن چپ کر گئے سن سارے اس تو بعد میں جمع پڑھنے واستے موچی پورے سے کوئی لاہور پنڈی پنڈی سٹا وہ دسیا کہ اتنے میں جمع پڑھنے سنگیت ہی گئے اٹھ نو ਬਾਈ ਫੇਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਈ ਫੇਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਖਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਨਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਜਦ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈਦ ਮਜਾਹਦੇ ਮਿਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਦਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 5-6 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਆਣ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕੁੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਹਜੇ ਖੁਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ 5-7 ਬੈਠੇ ਸੰਗੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਖੁਤਬਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਮਤਵਜੋ ਕੀਤਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਹ ਸੁਣ ਲੈ ਦਰਵੇਸ਼ਾ ਇੰਜੀ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕਬਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਫਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਰਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਦਾਂ ਮੁੱਤਦਿਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਜਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿਆਲ ਪਨੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਤਦਿਲ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ اور حقیقت بھی ہے جی ہاں، حقیقت ہے نا سی آخر سونا دو سو ڈھائی سو سال جو ہو گئے نے فرنگیت یہودیت ہاں، چھا گئی ہے مسلمانوں دے دلت اللہ تعالیٰ کچھ کرم پہ دن سی دنیا اخبار والا جو میں ایک بندہ کہنے لگا جی تھی آک کہ بڑا بڑی گلیں کر دو بڑے ایسا میں کہ یار یہ میری کمال کا نہیں ہے ہاں، کیوں میں کہ یار دس میں کچی چینی میٹھی نہیں تو من لے سیں نہیں تو میں کہ ہوں تو کہہ رہا یار تھی بڑی گل ہے بڑی ہو میں آخا چینی میٹھی ہے تو تم مان لو میں بھی کما میٹھی تو بھی مان لو نہ تیری کمال نہ میری کمال اصل تو اس چینی دے مٹھاس کی کمال ہے جی تینوں بھی منوا رہی ہے مینو بھی گل یہ نہیں اللہ دے بندو جیڑا ہوں اتنے اصل کیوں مار کھا جاندے ہیں جیڑا اسلام بیان کرے اصا ان اسلام سمجھ لینا اسلام ہو رہے تے بندہ انسان ہو رہے اسلام خدا رسول دا ہے بیان کسی دا ہو جاوے لیکن بیان صحیح کامل کرنا یہ فر ہر کسی کا کام نہیں یہ پھر اللہ تعالی دی رحمت خصوصی جے دے تو کرا لے بندے دی کوئی کمال نہیں اس دے جیڑا سمجھ ہوں بندہ والا سمجھ گیا کہ میری کمال ہے گیا او دوجا دجا دی کمال ہے گیا دوسوں گیا وہ اس ذات بس وہ کرا لیندی ہے جو کچھ کرا لیندی ہے انسان تو انسان دی کوئی کمال نہیں اس کوئی کمال نہیں یہ اس ذات کی بس اگے نہ جاؤ دو نہ آؤ اس واسطے سارے خواجہ صاحب خواجہ غلام فرید صاحب اللہ انہیں فرمایا کے کے کو جڑا دو کر جانے کافر دے دی ذات ہے سی ہر شاعر ہر شاید بندہ کوئی شاید کوئی بھی حق بیان پہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرمایا محبوبہ بوبا سارے حق کام پہنچا کوئی حکم رائے نہ جاوے حفاظت اساں کرنی ہے دیکھو قرآن پاک صاف آئے گا حفاظت تاری رب تالا حفاظت کرے دسو پھر رب تا ڈرڈ ہے تو اس طرح کے لوگ جڑے اساں والا جواب بھی یار وہ جی انج نقصان فلان یا یوں کوئی گولی مار دے فلان یا جوں تھی بولتے بڑے ہو میں والا ایک بندے آخیا میں کہ دس جی موت ہوتی بولنے تو گونگے مرد گونگے تو رہ نا وہ تو نہ مرد نا وہ بیٹھا موت تک کسی نہ واسطہ بولے نہ بولے موت تے ایک دن مقرر آنی ہے چپ رہے بول جتھے جا یہ واسطہ قرآن فرمایا فی برو جموشیا جیسے مضبوط قلعے پہنچ جاؤ نا موت اتے تمہیں پہنچ جانی ہوں جہے سارے کلاشی والے ہیں قرآن فرما ہے جنہ مضبوط کلے پہنچ جاؤ تو موت تمہوں ہوں دسو کلاشی مضبوط ہے یا کلا مضبوط ہوں کلاشی والا تو نگا فرد قرآن فرما جنہ تسا مضبوط کلے بند ہو جاؤ موت اتنے نہیں چڈنا تو جڑا کلاشی والا پھر ہے یہ ہوں قرآن منیا جی, جی،, جی،, جی، ہوں قرآن منتے تو قرآن تو فرما رہا ہے کلے بند چ نہیں بچ سکتا باہر کلاشی کیوں بچ سکتا ہے اس واسطے جی جے ایک گل جی تھی کرتے پیو نا سی اس تعریف بزرگوں فرما ہے کہ کوئی تعریف کرے تو اگل بندہ اگلا جس طرح مرا ہے ڈنگر ہے نا وہ ہوں جے جنہ وقت گزرتا جا سا وہ پھوک بھرتی جا دو جی آخر پھٹ جا سکتے جی تعریف ہے بندے دی اے اس طرح ہے بزرگ فرمایا واسطے کوئی ہے جڑا سے عیب نپے یہ رات میں وکیل نو گل دسی میں کہ حق باطل دی نشانی تو دنیا دے ایک فارمولہ ہی لے لے ہر جا دے پتہ پتا پی جی میں مکنا تیس ہے شٹیل دا برتن انہیں نالے انہیں لوہے دا کڈیا تے شٹیل شٹیل دا پانی دے دیں ہور کوئی نہیں سٹی مکنا تیس لے لو رکھو ہوں لوہے نو پھڑدا ہے تو نو وہ نہیں پکڑے یہ ایک فارمولا میں کہ لے تو دنیا دے ہر بندے نو ہر جماعت نو ساری دنیا نو اس تو کی میں کہ پتر جا کے سوال کر جی بندہ اگو تینوں لڑن نو پہندا ہے تو سمجھی جھوٹا ہے جا کے تنقید کر تے تیرے نال لڑ پہندا ہے ذاتی اپنے واسطے تو سمجھی جھوٹا ہے تنقید دے سوال دا دروازہ ہمیشہ حق والا بندہ کھول کے رکھ سکتا ہے دوجا نہیں رکھ سکتا وہ ہمیشہ بند رکھنے کی کوئی سوال کر سی ڈک دے سی تنقید کرے سی اتے حق والا بندہ ہے توبہ کرو ہوں دسو رب کو وڈا کوئی کہڑا ہے کہ کافر نے آخیا علیہ السلام خدا کا پتر ہے من منظال خدا نو گال دیتی ہوں اللہ تعالی نے ویکو سوال دا دروازہ بند نہیں کیتا کیوں اندر ایک بیماری ہے باہر پتہ لگے تو حکیم دوا دے وے جو مریض نو آخ نہیں نہیں بیماری مینو نہیں دسنی تو پھر دوا دوا تو نہیں ہو سکتا نا اس واسطے ہوں وہ روحانی مرضاں جو اللہ پاک اپنے بنجے نہ جان گئے ہوں ان کیتا کہ خدا دا پتر یہ باپ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے دیکھو جواب دیتا ہے ماریا نہیں غرق نہیں کیتا گل اللہ تعالیٰ فرمایا بڑی ہے زمین آسمان ہر شے ختم ہو جاوے ایڈی بڑی گل ہے اوے تساں خدا نو گال دیتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے مرایا نہیں کی کیتا ہے سننا تو خدا بندی انا ماسالا سمجھایا مثال دے کے انا ماسالہ عیسائند اللہ ہے کا ماسالہ آدم بے شک علیہ السلام دی مثال اس طرح ہے جی میں کماس آدم آدم دی مثال ہے بھی اتنے دے باپ کا نہیں ماں ہے اتنے نہ باپ ہے نہ ماں ہے تو ماں باپ کے بغیر پتر ہو سکتا ہے تو پیو دے بغیر نہیں ہو سکتا ہوں سا ٹھپ ہو گیا نا انہیں دا فتنہ ختم ہو گیا ہوں انہوں اللہ تعالیٰ گر کر انہوں دا باقی رہتا جواب نہ ملتا فتنہ ختم باطل جڑا ہوں وہ جواب نال ہوں نہ کہ مارن کٹن کے انج ہوتا ہے جب تک حجت اتمام پوری سوال نال جواب جواب نہ ملے نا صحیح تو باطل ختم ہو نہیں سکتا اس واسطے باطل ابھرا ہے واہ کوئی سارا اتنے سوال کرو تو لڑ پہ جے کوئی تنقید کرے تو لڑ پہ یہ دو گلیں تصا جس پرکھو جا کے پرکھ لو بندے پرکھو جماعتوں پرکھو کوئی پرکھو سننا تو خدا بندی ہے دلیل دینا اپنی ذات منوز باللہ ہوں گال دینا خدا نو چھوٹی گال تو نہیں تے پھر بھی جواب دے رہا ہے تے پھر بھی انج نہیں ہویا کہ اس طرح دا سوال نہ کرو پھر بھی منع نہیں کیتی گئی کہ سوال جس طرح دا باطل دا سوال کیونکہ حق کو جواب ہے اس واسطے روکیا نہیں گیا سوال ہر قسم دا ہو سکتا ہے سوال تو ہوں ایسے سوال ہی ہیں جنہیں دا جواب نہیں یہ بھی ایک سوال ہے یہ بھی ایک جواب ہے جی ہوں شیطان نے کیتا اگ بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کالا فخروج نکل جا ہوں جواب نہیں دتا گیا وہ نکل جا یہ بھی جواب ہے یعنی ایسے ایسے سوال جی ہوں شیطان سارا کچھ جانن دے باوجود جب سوال کیتے فرمایا ہوں نکل جا بس کیوں تو جانتا تو سارا کچھ ہے جی، جی۔ تو تو تھی باہ باغی ہوں واسطے کوئی ایسے لوگ ہی ہوں جڑے اسلام دے باغی ہوں جانا سمجھ دے باوجود وہ پٹھے کام پٹھیں گلیں پٹھیں وہ باغی ہوں تے جڑا مطلب نہ سمجھ گمراہ نہ وہ ہوں ان پیچھے جواب دوں وہ پیچھے ان کی سلاح بھی ہو جاتی ہے آ بھی جڑا ہے زد حسد کینا بغض شہوت یہ چیزاں انسان درد جڑے نہ صحیح اصل حقیقت نو یہ نہیں من جن بھی لوگ چشتی صاحب دی گل نہیں پہ منتے وہ گل کی ہے یار یہ من لائیے پیچھے اتنی جواب دینا میں کہ یار دسو چشتی صاحب تمہیں کہہ دے کہ پیشاب پلی تے اپنا نہیں پینا چاہیے تو تھی آخر نہیں جی منیے یہ مطلب پیشاب تمہیں پینا پڑنا ہوں کوئی تمیز نہیں انہیں بے وقوفا دی ایڈی گل لائی بیٹھن بھی تھی آکو چیشتی صاحب تیری گل غلط نہیں مننی صحیح تو ہر کسی کی مننی ہے صحیح تو ابلیس آ کے تا خدا ایک تو کیا سو نہیں مننی ہوں وہ اس حسد زد فسے ہوئے بھی اسان پرانے کانگڑ مفتی شیخ الحدیث کی کیوں شیطان آ کیا میں دے چھ لاکھ سال دا آبے دا فرشتے دا استاد ہاں کی کی میرے آزما سات آسمان پھریا سارے سارے اپنے بزرگیاں بیان کیتیاں لیکن اتنے بزرگیاں کی چلن اللہ تعالی دی توحید دے سامنے ہر کوئی کوئی نہیں کوئی دم مار سکتا یہ ہوں وہی گل ہے ہوں ویکو کہ یہ چشتی صاحب نہیں چشتی صاحب دا ایک وچ بہانہ بنایا جی ہوں ویکو دنیا دے کافر اٹھے انہیں ایک مولوی نو بہانہ بنایا حقیقت نشانہ اسلام ہے اس دی گل اکبر آبادی صاحب ویکو مفکر لوگ کوئی میں بندہ کہن لگا مفکر ہے پاکستان خطیب پاکستان میں جا بے وقوفا بے وقوفا پاکستان تو پاگل ہے دیوان ہے ملک دا اللہ والے کا کسی نال کوئی تعلق نہیں ہوتا تو مفکر اسلام آخ یا خطیب اسلام آخ یہ دو الفاظ آخ سکتی میں پاکستان کی یہ گل نہ کر پاکستان دی جڑی تسان دوجے جیسا نو دین دو خطیب پاکستان بھی خطیب پاکستان بھی پاکستان نو خطاب کر سکتے ختم جی ہوں ویخو جملہ جوڑے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہوں دسو یہ اللہ دی دھرتی پوری جو اللہ تعالیٰ مخلوق ہے رسول پاک دی امت ہے کافر مشرق ہر کوئی گمراہ ڈاکو ظالم چور تمام ممالک کیا قرآن تمام ممالک واسطے آئے یا صرف پاکستانی خطے واسطے آئے غیر تک قرآن ساری کائنات کتے آئے پاکستان کی ہوں ویکو نا ایسے ایسے انہیں جملے بڑا دانتے سانو محدود کیتا ہے تر کے قرآن کرایا کہ جاندی ساڈے حق گل پئی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یعنی قرآن منافقت ویکھو قرآن گیا لا الہ ہوں لا الہ علیہ قرآن ویکھو کی فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے وفد پیش ہویا ہے انہیں ایمان لیا کلمہ پڑھیا قرآن انہوں نے مومن کہہ کافر کہہ رہا ہے واحدہ جاؤ کم کالو امن جلے محبوب تے ہزور حاضر ہوں نہ وہ آدھے اصل ایمان لایا کلمہ پڑھ لینا اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کالو امنا و قد داخلو بل کوفرے و ہوم قد خارا جو بے محبوب اے بھی کافر تو جانے بھی کافر پہ نہیں ایمان کیوں و ترا کثیرم من ہوم یو سارے اون فلس میں اسی کلمہ پڑھ بیٹھے ہیں کلمہ ہے آہد ہوں ایک بندہ آہد کرتا ہے ایک وعدہ کرتا ہے ایک نہیں کرتا ہوں منافع کے جڑا کافر تو تو بد کیوں ہوں دے کہ ایک میں نال وعدہ کردا کر بندہ تو نال وعدہ نہیں کرتا وعدہ کرنا اس بھی ہے کہ ذمہ ہے فرق کیونکہ خدا نو مننا ہر کسے دے نا کافر کوئی ہے ہوں اے وعدہ نہیں کرتا نہیں یار میں آپ سوچا میں وعدہ کر لینا بھی یار میں تے کول ہوں میں خلاف ہی کردا مجرم زیادہ بن سی یا میں ہوں ویکو کلما پڑھ لیا ہوں کلما کافر نہیں پڑھتا من کے انکاری ہے کلما نہیں پڑھتا وہ ادا دے جو چاہے مرضی آئے کرے وہ ادا دے اساں وعدہ خدا نال کر کے کلمہ پڑھ کے اسا کی کہندے ہیں آزاد کی کہن بابا سا کلمہ نہیں پڑھیا او ظالم کلمہ جو پڑھی او تے حد وعدہ اے دے اوتے تو اپنے ا دے سارے آداب و شرائط حقوق ایندے بجا لاویاں پھر تو آکھیا میں کلمہ کلمہ پڑھ کے کافر آزاد تو بھی آزاد تے کلمہ دا مانا کی بنیا بھی کلمہ شریف دا مانا کی بنیا کلمہ تو یہ پاک کرنے والا کلمہ نہ تو تو کفر دی تعلیم تو پاک ہوئے نہ قانون نہاریف نہ نہ اس دی تاریخ چھٹی وردی کلو میٹر کلو گرام ڈی سی میٹر سینٹی میٹر کیلی وزنی پیمانے نہ یہ سارے انگریز دن کوئی تا ہوں کلو میٹر جڑا کہ وہ سارا کچھ کوفر دا رکھ کے اسی کی بابا سا مومن اچھی کافر وہ کھلا من کے وہ وعدہ کرتا بھی نہیں ہوں جا وعدہ کر کے پھرے منافق تو ہوئے نا بھی کلما پڑھتا ہی نہیں وہ مولا منتا ہی نہیں جب وہ منتا نہیں تو پھر حکم کی منے تو جدو من بیٹھا ہے تو پھر حکم نہ منے تو تیرا من کی ہے وہ تو پھر کافران کو بھی بد ہویا ہوں کول مولویاں کی دیتا ہے بابا تا کلمہ پڑھ لیا لیا تو جنتی ہو وہ لانتی دا پترا تے پھر قوم نو دتا تباہ کر دیتا کلمہ تے ہے دائرہ ہن جس طرح ویکھو ایک جج ہے او ایک بندے دی صدا بول دیندا بھی ساری زندگی اس اے عمر قید اے کی ہے عمر قید صدا بول گئی آ بھائی ساری دنیا دے انہوں ویزے تے ٹکٹاں دے اجازتاں دے جہاز دے سواریاں مفت فری بھی جا تو دنیا دے ہن سیر کر کاغذاں وچ قائد تے عملی طور آزاد آزاد ایویں نہ سی ہوں ان کہہ دیا آخسو جا جیل دے باہر ہوئے دی آخسو اچھا انہوں کہہ دی نہیں تو احکام حدود خدا تو ہیں باہر تو بنے قیدی بیٹھے ہیں خدا دے حدود اللہ اللہ دے حداں سارے توڑی بیٹھے ہیں تو بنے مومن بیٹھے ہیں یہ دکھ ہے سانو کیتا سارے نال کائیں حقیقت ہوں ساری دنیا رات وکیل ہے تو وہ گلا ہوں جس بندے نو پھولو یہ ہے یورپ دی بدماشی تے سب برائی ایک اک والا بندہ ہے اس واسطے اقبال ہے کہ جہاں میں جہاں میں مرد ہور کی آنکھ ہے بینا بھروسہ کر نہیں سکتے بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر نظر بینا ہوں ویکو وہ آتے صرف ایک ہور مینو بینا نظر دے باقی ساری مخل انی نظر دی ہے وہ اس واسطے کہ ایک بادشاہ اس آخیا وزیر تو بھی میرے ملک چن کن اکھان لے کن اس آخیا بادشاہ ایک منجی بھی لا لو وان بھی دے دو میں چو راہ کر دینا ہونا گا شہر دے انے بھی اکھاں والے بھی ہونے میں دینا ہوں کہ ٹھیک وہ منجی لے کے جناب کھڑو گیا تو ہوں وہ بانن شروع کر دیتا اس ہوں دا گزرے وہ کی کر دے ہو وہ لکھ دے میں پھر دوجا آیا تیجا میں پورا شاعر آیا ایک بندہ آیا اس آخر کی پہ منجی دے باندھ آؤ وہ آخان لائے گیا بادشاہ کو آخیا سی تیرا سارا شہر نہ ایک بندہ آخا وہ نام رات ویکھی بھی پوچھتے کی پہ کر دو کرتے ہو سادہ ساری دنیا انی ہوئی پی ہے کوئی اللہ دا بندہ ہے جڑا وہ اکھان والا ہے وہ ویکھدا پیا جو کچھ ہوں پیا ہے وہ نہیں پیا وہ نہیں پہ من دے سامنے اکھان پیا ہے اس واسطے یاد رکھنا یہ فیتنا کہ اے فتنہ ہے کافران کا ہوں ملان دے پچھو ہر کوئی پہ ہے ہے پہلا پورا سمجھا نہیں پہلا کافر کافر ہے ہے دا دشمن کیوں دی برائی دی وجہ دی نہیں دسو شرک وڈا یا گنا کوفر وڈا یا گنا منافقت وڈی ہے یا گنا اچھا ماں دے چڑھ جانا سور کھانا کتا بلا شراب اصلہ بنانا دنیا کو اگ لا کے جلا دینی جی میں جنرل مشرق آخیا جو چیشتی صاحب اگ وہ دلیا تیرے کو آئٹم بم پیا یہ اگ نہیں لینا گل اگ لا دے ہوں ایڈے انے دسو کی ہوں ہوں اس واسطے میں کی گل دہنی چونگری ہے ہاں یورپ کی بدماشی ہوں جا دشمن ہے امریکائی دشمن ہے یہ امریکہ نواز ہی دشمن ہیں اسی بھی دشمن ہیں سنو تین گلا ہوں ملا اسی بھی دشمن ہیں تے ساری عوام دنیا بھی دشمن ہیں تے کافر بھی حکومت بھی سب کوئی ملان دا دشمن ہے اچھا کافر دا دشمن کوئی دکھاؤ جے ہے برائی دی وجہ تو ملا خراب ملا نو چھٹی بیٹھے ہو تو جی میں کہن لگا ایک بندہ میں کہو نام مراد ہے سارا اے سور سورجہاں کنجری ہے جیڑی اے یہ کنجری عورت ہے تو ہی دی تعریف کردا تاریف کردہ میں پھر علامہ اقبال دا شعر پڑھیا کہ تو ہی دی تعریف کردا ہے تے ہن اے آدن شرابی اچھا ہن او میں مجرا کردی کرتی ہوں وہ ایک گل کردے کردے سور سورجہان کی گل بچ آخر جی وہ تو ستاوی کی رات فوت ہوئی ہے تو بخشی گئی ہے اچھا تے اللہ اقبال مجرا ویکتا سی اچھا میں کہ مجرا کون کر دیا کنجر کر کنجری کر دیے سور جہاں کر مجرا مجرا کیا ہو ویکھے چا او مجرے میں سے مجرے کرن والی کوئی شے نہیں وہ جنت جنتی ہے تیرے پیو دا فیصلہ ہے میں کہنا ہن ویکھو یورپ کافر لندن امریکہ دنیا پوری نے ذلیل کیتا ہے خوار کیتا ہے محکوم کیتا ہے ظلم کیتا ہے دنیا دے حکومت کیتی ہوئی ہے تو آڈے ملک دو تے حکومت دی امریکہ دی ایویں نہ ہوں او دسو سارے ملا خراب ہے ہون اس دی میں مثال دیتی ہے ماج دے سنڈا ہے ایک بندہ ہے آدھے یار ویخ تیرا سارا سین خراب کیتی جاندی ہے پیشاب گوبر نالے کالی ہے تو کی کروں آخ میاں مار دے بھی گوبر پیشاب تو بچ جاتے ہیں ہوں وہ وہ جو مارتا ہے ہوں دھد دشمن گوشت کیوں کہ مجھ گوشت بھی مجھ دینی ہے دھد بھی مجھ دینی ہے ہوں وہ نالے مشورہ پہ دینا ہے بھی سور تو سوری نو بننا ہوں ویکو نال مشورہ کی ادھر مجھ گوبر پیشاب دی وجہ یہ مار دے اچھا تو سورنی تو سور بن لے بھائی نام مراد آ سورنی سور یہ گوبر بھی کم آ ہے مجھ دی کم آ جی ہے تو سور تو سورنی دی ہوں اتے گوبر بھی ہے پیشاب بھی ہے تے بھی بھی نہیں تے گوشت بھی اتوں ہر شہ تو فارغ ہوں وہ لانتی وہ آ دے یار تیرا مشورہ ٹھیک ہے چلو بھی مجھ نو مارو ختم کرو سہن صاف کرو سور نہیں تو سور نو لایا ملا نو مارو تو ماسٹر نو لایا وہ لانتی کا بچے یہ عجیب گل ہے بھائی ہوں معلوم ہوا دا دشمن نہیں ملان دا دشمن جڑا ہے تو دنیا ہے وہ اسلام دی وجہ تو ہے اگر اسلام کے شراب ہلا لے جی انگریز آ کے شراب ہلا پیو ہوں وہ کوئی دشمن ہے دسو تو ملان دشمن کیوں ہے جی یہ آخ شراب حلال ہے اج کوئی دشمن رہ جاوے تو کوئی مینو دسنا ہوں ملان کا دشمن اسلام دی وجہ تو دیکھو مفکر لوگ سمجھتے ہیں اکبر بادی صاحب فرمایا کہ نہ جانے ایک فوجی نے ڈکیا تو تلاشی کرنے لگ گیا میں آخیا میں آپ جی ادرت تلاشی کر کے آخے جی تھی جاؤ تو نالے ایک دوجا آیا وہ آخیا سی نہیں چلان کٹو چلان کا اتنے حکم ہے اچھا میں کہ یار یہ دس تی تلاشی لائی تو ہوں کہ جاؤ تے کاغذ لکھا پہ بھی مولوی دہشت گرد ہے آخ مولوی نے دہشت آخیا آو میں کہ ہوں جاؤ خیر ہے دہشت گردوں چڑھتا پیا کتنے تیرا دماغ ہے ہکا بکا ہو گیا ویختا پیا میرے وال والے وہ آدھا چلان کٹ میرا جرم پتا کی ہے اکبر بادی صاحب فرمایا نہ جانے کون سا قانون سزا دے گا مجھے مجھ پہ الزام ہے مذہب کی داری کا میرا جرم صرف مذہب کی طرفداری ہے اور کوئی جرم جدو میں انہوں گل تو تھی جا تلاش کی کیتا ہے دہشت گرد سامنے بیٹھے پھر انہوں تلاش کر رہے ہیں تلاش کی کیسلا نہیں جاؤ جی دہشت گرد ہوں تو بھی منی بئی اصلہ دہشت ہے بندہ نہیں جے اصلہ دہشت گرد نہ منتا تو میں کیوں چڈتا تخلیق آ جاؤ تھی دہشت گرد ہو ہوں میرے کو اصلہ برامد نہیں ہویا تو تو کہ جا معلوم ہوا اصلے والا دہشت گرد ہے ہوں دس اصلا مولوی کول زیادہ ہے امریکہ کول جی، فوج جی۔ کول حکومتیں کول دس بےغیرتا اصلا کہنے کول زیادہ ہے آدھے جی اصلا تو حکومت بےغیرتا دہشت گرد مولوی اصلا ہوتے کول زیادہ ہے وہ بئی مانو ڈالر کے پچھو لگے کھڑے ہو بئی مانو بےغیرت کے پترو سی لانا تو لو کی تھی بہانے بڑھائے ہوئے ہیں واسطے میں ہوں حضرت کہنا کہ تین بندے دنیا دے مجرم جرم کرن نہ کرن کیونکہ اسلام ایک جرم بن چکے لوگوں کے ذہن چ اسلام ہوں پہلا مسلمان مجرے میں دوجا ملا مجرے میں تیسرا غریب مجرم ہے کمزور جی دو بندے لڑتے پیا وہ آخ ادھر میں چلے گیا میں آخیا پتر ادھر ادھر آؤ تے غریب تو کمزور کہڑا ہے کہ میں دمے جا یہ دنیا کا قانون یہی گریب دمے امیر ہوں نہ کافر حاکم تے امیر یہ تین جرم ظلم تے پاکستان پینٹ سال تھی گئے حکومتی لوگ جنہ ظلم کیتے کوئی حد نہیں بیان کر بندہ نہیں بیان کر سکتا مجرم مجرم ہے مجرم نا ہوں تین بندے ظلم کرن جرم کرن مجرم کانی کیوں جی ہوں رب دا قانون تو پھر دا بائیمانا جیڑا جرم مجرم بنیا ہوں ہے تا قانون ہوں جا خلاف دلے وہ مجرے میں کیونکہ ہاں۔ قانون تو بڑے ہی کھڑو تھی آپ اپنے قانون تو تھی آپ بہ رہو تھی قانون بنا دیتا بھی جڑا کپڑا اتار دے وہ ننگا ہے اے تا قانون ہے اچھا تو یہ قانون ہے تا قانون تھی آپ بہ رہو تو سانو قانون رکھی کھڑو تھی آپ سارے بئیمانو ننگے ہو تو قانون بناو کا کی فائدہ قانون ہوئے جڑا طاقتور دے ہوں پہلے لوگوں دے اندر قانون کی سی کہ جدو چوری ہوں ایس ایس ایچ او دی وردی سنبھال لینا پی بھی تیرے ملک چوری ہوئی کیوں تو کی ہے جے پرچے نہ جان منترا نہ جان تو وہ آدھے یار نہ کوئی چوری ہوں پی نہ ڈاکہ ہوں پیا ہے مہینہ ہو گیا بکے مر ہیں بہن چودہ تو کیسا ہے سچ ہوئی ختم کر دے ختم کرو یہ بندہ ہی بہن اور لیا ہوں دسو جرم کیوں کہ قانون حضرت جیلا آپ بناوے وہ اپنے آپ بچاؤں کہ نہیں بچاؤں کوئی چیز بناوے بم بناوے کوئی چیز وہ کوشش کرتا ہے کہ میں بچ جاؤں کیوں کہ اندر کول جرم ممکن ہے ظلم ممکن ہے کفر ممکن ہے ہر شے این واسطے قانون رب دی ذات ہے کیوں ہر شے تو پاک ہے وہ جرم عیب ہر چیز نقص ہر چیز تو پاک ہے ہوں اون قانون بناونا برابری دا اون اے نہیں ویکھنا کہ امیر ہے فوجی ہے جنرل ہے کرنل ہے ایس ایچ او فلان اے نہیں ویکھنا اون دے سب واسطے برابر بنا دلے جو تسی قانون بنانا تسی ساڈے واسطے قانون تسی آپ آزاد جی میں بگیال کو آکھو قانون بنا وہ بکری بکری نو سنگ مارے بگیال اسی لاؤ جی پرچا کٹو یہ ڈھک انو مارو جبا کرو تو کھاؤ اچھا وہ بگیاڑا تیرے واسطے کوئی قانون ہے نہیں میرے واسطے کی قانون میں تو آپ قانون ہوں میں ہاں جو بگیاڑ میرا کی قانون میرے واسطے کی قانون ہے میں تو تو قانون آزاد ہاں ہوں تو حکمران ایک کی بگیاڑ ہے قانون تو آزاد کھانا ایمان آخو ہوں گنجا شریف ہے بیٹھا ہے ہوں گنجے کی ویکو گنجا بیٹھا کشتی ہے تے کشتی پوری بھری بنجے تے گنجے آخیا بھی آرام کر کے گنجے خورک گنجے آخیا بھی آرام کر کے بہ تین اسی ایک مجھ دیا گے پلٹ جیڑی مطلب ہے پہلا وار سوئی ہو سکے ٹھیک ہے معاہدہ ہو گیا ہوں ان پتا تو نہیں بھی گنجا ہے نادو وہ ہوں جناب بہ گیا جدو بیری کشتی گئی نا نہ بھی درمیان کنارے دے نہیں پی جدو پہنچا درمیان گنجے نو پایا انج جو کی تو کہ صدقے کیتی کی مجھ میری اکے گسے دوئی میں جو مارے وہ ساری بیڑی انہیں ساری تاری کشتی ڈبونا ہے بیٹھا ہے آیا کتنے دفعہ بیٹھا ہے مولوی مجرے میں کن پنجویں دفعہ آیا بیٹھا ہے ہوں مولوی مجرم کیوں ہے کہ کافر دے کاغذ مجرم ہے کافر دے کاغذ ہوں ویکو مجرم ہوں مولوی نو مجرم اساں کیوں کہ کہ مولوی مجرم اس واسطے کہ وہ انگریز نال رل گیا ہے اچھا جن رلیا ہے تو مجرم بن گیا ہے تو او کہ بلاؤ سی جن رلیا ہے ہوں مجرم او چوکھا ہے یا اے چوکھا ہے دسو نا وڈا ایویں میں کو ایک بندہ کہن لگا جی میں جڑی ٹی وی ہے بارے تسی میں کہ جڑا ٹی وی رکھدا دلا کہندا مولوی بھی میں کہ آہو جڑا ہی ہوے ہن میں آکھا نہیں جی توا مولوی نو منہ کالا نہیں کردا تے بے وقوفا تو ہن پھڑ لے تھے بھی توا تو ہوں ہر کسی دا منہ کالا کر دے آکھے آہو تے میں کہ مسئلہ ہے میں ہن آکھے میں کہ پھر نہیں گل یہ دلے سارن لیکن اس دور دے وچ دن نمبر نمبر ہوندن دلے دے آکے کیویں میں کہ جناب اکبر آبادی صاحب فرما گئے بھی اس دور میں ہے ہر چیز کا نمبر کیا تعجب ہے نکل آئے پیمبر نمبر وہ دلیا ہر شاید نمبر نال دیتی بیٹھی نبی نہیں بن سکتا مرزا دو نمبر بنیا بیٹھا ہے میں پتر نمبر نال ہر چیز ہوں یہ نمبر آدھے کیوں کہ جرم تے مجرم مجرم ہی وڈے چھوٹے ہوں جرم ہی وڈے چھوٹے اس گل کا کوئی انکار نہیں کافر نہیں کر سکتا ہوں ایک انڈے کا چور ہے ایک مجھ کا چور ہے ایک بینک لٹی کھڑا ہے ایک خدانے کا چور ہے بینک کوئی شہ نہیں پھر خدانے المال دے دگو یاد رکھنا جہے یہ لانتی بیٹھے اچے گنجے منجے جو آتے ہیں جمہوری بلیس یہ خزانے چور ہیں اچھا چورڈے انڈے والا چور چھوٹا ہے مجھ والا بینک والا خزانے والا ہوں مجرم چھوٹے وڈے ہو گئے جرم ہی چھوٹا وا ہی چھوٹا وا گیا تو مجرم ہی چھوٹے وڈے ہوں میں فارمولا سیکھ لیا کہ آؤ ہاں، میں کہ ہوں میں تقسیم کر دوں گے میں کہ ٹی وی بنائیے پہلے انگریز ایک نمبر دلہ ایک نمبر یہ نام جی گا بچ ہوں میں کہ دوجا تیری حکومت دلی انہیں منگا دیتا ہے جی وہ نہ منگاؤں تو ٹی وی تو کتنے لا دو نمبر دلی حکومت ہو گیا کیا ہو تیسرا نمبر وہ انگریز اگریز رکھنا جس گل گل کرو نشانہ نشانہ نشانہ وجے بہن انگریز جیڑی کرتا اتنے اتنے مارتا ہے تا اگے نہیں جانا ہوں اس واسطے پتر دس کہ جرم وڈے چھوٹے تیجے نمبر دے آ گئے گلوکار جن رکھ دیا سا انہوں نہ بدل دیتا ہے گلوکار ایویں نہ سی ہوں گلوکار کنجر کنجر نہ نہ نہ نچتے ٹی ٹی ٹی وی وی وی آدھے ہوں ہوں کون کون ویکیا دسو بندہ آئے کوئی ویک سی وہ آ تیسرے نمبر نمبر دے دے چوتھے میں میں آخے پتر عوام ہے مائکے امام ایک اوام لکھے ہوں جدو امام نے ویکیا یہ لکھ بگڑے کھڑے آپ ڈبے کھڑے مکنا ہے وہ اتوں آیا گلے بھی ٹھیک ہے ہوں چوتھے نمبر دے آ گئی عوام تے پنجویں نمبر دے بن گیا دلہ امام نمبر دے آخر ضرور ہے نہیں نظر ہوں اس واسطے ہوں دیکھو جرم داڑی منڈے میں نہیں اعتراض پہ کرتا انگریز سارے داڑی منڈن تے حاکم سارے داڑی منڈن ہوں ویکو داڑی منڈے سارے مجرم ظالم زالے ڈاکو چکلے دے ڈاک چکلے پرمٹ کٹے جن سٹوڈینٹ ماسٹر جانے پہ میں کہ ماسٹر صاحب یہ گل تو دسو سوال ہے کہ کہ کی میں یہ دسو ان پڑھ بندرا بندہ چکلے دا پرمٹ کٹ سکتا ہے ماسٹر صاحب چپ میں کہ جی سوال دا جواب ہوں جواب دیو میں سوال کیتا سوال غلط ہو دس ان پڑھ بندہ چکلے دا پرمٹ کٹ سکتا ہے کہ نہیں میں کہ کون کرتا ہے پڑھا لکھا میں شاباش تعلیم یا آلہ تعلیم ہے تیری نا کام ہی ویخ آلہ ہے تیرا تعلیم جو آلہ ہے تو کام بھی لانا تو منہ اچھا چکلے کا پرمٹ کٹ سکتا ہے کون پڑھے لکھے انپڑھ کر نہیں جدو نہ پڑھ سکتے نہ لکھ سکتے وہ جناب کیون کٹے جی۔ تو کٹتا کون ہے پڑھے لکھے ہے کون شعور والا ہوں دسو بھائی سارے داڑی منڈے مجرم ہیں کسے ایک داڑی منڈا قتل کرے سارے داڑی منڈے نو چیکنگ کریں دیو نہیں ہوں کیوں کہ اون ایک نو مجرم جیرا جرم کرے او ایک دے جرم نار پوری دنیا مجرم ہو جاوے بے ایک ہی تھے یہ تو کوئی قانون ہی نہیں ہوں مولوی ایک جرم کرے تو سارے مولوی دہشت گرد بن جان دلیا کتوں کا قانون بنا وے ایک مولوی قتل کرے تو سارے نے پرچا کٹ دے سو پھر درد نہڑی منڈے کا قانون کیوں نہیں بنایا بابا داڑی منڈا گنجائی داڑی منڈا جی، جی۔ سارے سکالر پروفیسر ماسٹر انگریز پیو انہوں دا داڑی منڈے ہوں سارے ہو گئے داڑی منڈے ہوں جے قانون بنا نا آنا تو وہ سارے پرندے کٹھے ہوئے تو انہیں آخیا یار کوئی اپنا وٹکا چن لو انہیں آخیا بھی وٹکا چنو تو چنو سیا ٹھیک ہے بھائی ہوں سارے آ گئے سارے آ گئے تو سامنے کام ہی آ گیا کوا انہیں آخیا بھی سانو تو سیاح لگتا ہے یہی انہیں چنو ممبر نواز یہی ہے بس وزیر یہ یہ بنے انہیں ٹھیک ہے بھی سارے وہ ہوں سارے انہیں چن لیا صبح اٹھ کے تو گوں کھان لگ گیا یعنی سود ٹیکس رشوت موبائل دے پیسے گوں کھان لگ گیا تو ہوں وہ سارے ویک چی جڑے بیٹھے ہیں انہیں آخیا بھی بہن ساڈا خون پیا کرتا ہے تو ہوں اسی کی کرے نہ نام رات دو وڈا ہی بیٹھے ہو کھانا بیٹھا تھی چڈی بیٹھے ہو ہوں وڈا بنایا میں کھاؤ ہوں پوری امت نو اس واسطے حرام پیا لگتا ہے جو وڈا جو حرامی ہے ہوں ہے کان سیا کی نواز شریف بہت بڑی پیاری مثال ہے یہ امت نال حضرت ہویا پہ یہ سارا جو جرم ہے میں ایک پروفیسر نال میری گل ہوئی میں کہ دس بئیمان ایڈے بئیمان ہو ایڈے اے دنیا دے کوئی انا تے ورگا ہے نہیں آ کے کیویں میں کہ ہوں یہ دس کہ تسان آ سکول دی تعلیم عام کرو میرا تے سوال ہے کہ کی میں کہ یہ دسو تاری فوج پڑھی لکھی ہے کہ نہیں آخیا وہ تے جج وکیل پڑھے لکھے آخیا وہ تھوڑی پولیس پڑھی لکھی ہے آخر تھوڑے سارے محکمے جو ہیں صرف فوج جج وکیل جمہوری شیطان پولیس انتظامیہ ایمان والا آخو پڑھے دکھے لکھے ہیں آخر اچھا میں کہ تھوڑی فوج دفعہ آئی ہے یہ فیل ہوئی ہے یا کامیاب دیکھو سی کامیاب ہوں گی تو جانگی کیوں فیل ہوئی ہے تو گئی ہے تھوڑے جج وکیل جیڑی نام نہاد ادلیا تھی ہو دنیا دے کسی یہودی ہندو سکھ بدھ مت بہن چوت کا فر قوما پے ادلیا چھتر وجے ہون دسو دسو تھی تھی پاکستان دی ادلییا چھتر کھا دن گے نہیں اچھا یہ کامیاب ہوئی ہے یا فیل ہوئی ہے نہ نہ کامیاب ہو گئی ہے تو چھتر کھا ہوں دوجے نمبر دے دیکھو یہ پڑھے لکھے سارے ادلی بھی تاری فیل انتظامیہ پولیس یہ تو فیل ہے یا کامیاب ہے جی۔ جمہوری شیطان پانچ سال اسلام نے کوئی نہیں رکھا نہیں رکھا اسلام ان سال حرامے میں ایک تو پتا تھی بھی مین چو فیل تو ہونا ہونا ہے نا کرنا تو ظلم میں فیل تو ہونا ہے یہ جی، جی۔ واسطے رکھو پانچ سال دوجا ہوں سو بگیار ایک بیٹھا رہا بکریاں کھاوے بیٹھا تو دوجے کدھر جا سکتے ہوں ہوے تو آخو بابا پانچ سال ہے بگیار کھاوے پانچ سال دے بالے آوے پانچ سال اگلا بگیار سارے بارہ لپے واری بنی ہوئی ہے نا آدھے وہی ہیں جی میں چار ٹائر ہیں دیکھو پنچر وہ ٹائر چون لو ہوں سو پنچر والا ٹائر جدو تھی لانا وہ کن قدم چلتی منہ پٹاخا ہونا ہے ہوں چار ٹائر آ گئے درداری آ گیا گنجا آ گیا گھوڑ موہ عمران آ گیا سارے دلے کٹے چا او جی ٹائر چونو دلی دے پترو ہے تو سو پنچر کی چلنا سڈ سانو چن کی ایک تھی تراوت دے رہے ہو بھی آؤ چنو چار توے او جی جڑا چن لو وہ جہے چن دو لانتی دے پترو منہ تو کالا ہوں اچھا چار ہلکے کتے بھی جڑا چن لو حفاظت پاس بھی ٹھیک ہے بھی سانو چون دی بڑی انہیں دیتی ہوئی ہے ایویں چار سپ دسو جہا سپ چنو ایویں چار چن لو چار گلاس نالی دے بھر کے رکھ دو بابا چنو چون دی بابا یہ بڑی ملی دیکھ یہ سارے فیل ہوئے پڑھے لکھے پڑھے پڑھیا لکھا گی چلا روز لانتی کا پتر مار آ گی بھی بندے بھی کچھ نہیں لے آتوں ہاتھ مالک ہاتھوں لینا جی گی بنا ہوں روز مار کے آتا ہے مالک آتے نہیں ہونا پڑھا لکھا بندہ چاہیے دوجا ان پڑھ وہ گی لے جا ہے سوارے ہر چیز وہ صحیح سلامت لے آتا ہے انہوں بھی مالک بھی پیسے دینا صاحب تو ہوں سر جی نہیں بندہ پڑھیا لکھا ہوے وہ جگہ گی مارے آن پڑھ نہیں ہونا چاہیے وہ دلی کا پترا نو بٹھا جا گی بچا کے آ رہا ہے حق وہ اس لانتی کڈ بھی لانتی گی گی جو روز ماری کھڑا ہے والا تاری روز مار آئے چنو گے کہ جڑا بچا کے لایا ہوں اتنے پڑھیا لکھا تو ویک سو یا کم ویک سو تو اتے کیوں نہیں ویکتے ہوں یورپ نے کی کیا بہن چو چال چلی کہ پڑھیا لکھا بندہ ہوئے پڑھیا لکھا کہڑا انگلش مین واسطے اکبر صاحب فرماندا ہے بھئی کیوں کر اس کو مولوی پر ہے ترجیح کیا بات کرے جو ایٹ میں ہے وہ لانچی کا پترو مولوی نے جو ان ترجیح دیتی بیٹھو اس گرے جو بہن چھوڑ دے تو بات کیا ہے وکری کھلو کے مترتا ہے نہیں کھلو کے مترتا ہے نا سی جی، کھلو کے کھانا ہے کھوتے بھی کھلو کے کھا مین گرے جوائٹ صاحب بھی ہوں جی ابھی آخے کھوتا تو نہیں کھوتے والا آتا نہیں جی کھوتا کھوتا کہیے نہیں نہیں جی، یہ میں تو تو کھوتے والا کام کام کر رہا نہ پہ آخیا کنجر وہ چڑ پیا میں کہ دس تیرے اندر ٹی وی انٹرنیٹ کیبل تار ڈش انٹینا سارے اتنے پہن آخیا آؤ آخر میں کہ اندر شریف لوگ آدھے جا کنجر چپ وہ نام مراد ہے کنجر دے تو چیڑ آ کما تو چیڑ رکھ کنجر تو چیڑ رکھ کنجر نو چڑ ہے ہے تے تے تے تے کام او او کردا پیا فائدہ تیرے ہن اس اس واسطے جڑا کوئی نا چیز میں دیں دس بےمانا آدم علیہ السلام جدو آئے اس ویلے کوئی شرابی زانی کبابی سود خارا انٹرنیٹ فلان فلم ننگی کوئی بندہ سی اس کوئی آخ نہیں کتوں آئے آدم سلام ت جوڑا تو اس ویلے کوئی نہیں یہ نا جڑے تسی رکھی بیٹھو بدھو کنجر دلہ فلاں فلاں یہ سارے نا جو رکھی بیٹھے ہو وہ اس ویلے تو نہیں سن ہوں کتوں آئے وہ کہ جیڑا کیا سب کام کردہ گے ان کا نا پہنتا گے ہوں نا پہنتا یاد رکھنا تے چیت ہونی چاہیے کم تو تے دلیا نہ تو چڑھتا ہے کم فرد عجیب گل اس قوم دی ویکھو نا تھی ہوں کنجر سارے گھر نچتے پے ویکتا بیٹھا تھی پی ویکتی پی سارے جدو میں کنجر آخنا مینو کنجر چار مولا اس قوم تو اٹھا لے بیا اتنے ہوں جینا یا رہنا دس کتنے کام دے تو میں مثال دیتی میں کہ نام مرادو آ دو سکول آم کرو سکول ہے تھیوری تو تے کول پریکٹیکل ہوں تھیوری تھوڑی فیل ہو جاوے بندہ کلاس انہوں نہیں دیں دے کسے مضمون رہ جاوے ایمان آخو کلاس دیں اچھا دے کلاس نہیں دیں دے اے فیل ہو جاتا ہے اچھا تے جڑا پریکٹیکل ہے بھین چود حکومت فیل کھڑا ہے بھین چود ہوں کھڑا چوت ہے ہوں جی تعلیم عام کرو میں کہ کتی دا پوترا تعلیم ایک جائے شاید جڑی خاص ہوں ہے جدو عام کرو رب تالا قانون ہے سونا بنایا تھوڑا لوہا بنایا عام جدو ہوں عام ہو جاوے سونا ان کی قیمت مطلب راسی آ نہیں تو میں کہ اصول ہے کتی دا پوترا خاص شاید عام نہیں ہو سکتی تو آدھی تعلیم عام کرو تو تعلیم دا بٹھا دا آپ پہ گول کرنا کہ عام کرو معلوم تھیا تعلیم نہیں لانتی جہالت جہالت عام ہوتی ہے علم عام نہیں ہوتا تو سیدھے اپنے جملے تو آپ کھڑے جو اگے جو کھوتن نہیں سمجھ سکتے تو آتا ہے تعلیم کیا کرو جیڑی عام ہو سی ان کی قدر و قیمت کوئی چیز عام ہو جاوے ان کی قدر و قیمت معلوم تھیا دلیات تعلیم نہیں جہالت ہے تعلیم ہوں تو ساری تعلیم ہے جو انہیں فرمایا سادیا شیرا دیا سبق متے کم کا ہر کسی نو سادی سبق نہ دیں نسل میں اس دی سمجھے میں نا ہوں ساری تعلیم کی ہے کہ ویکھ دیے کہ بندہ کس طرح ہے انگریز کی تعلیم کی ہے کیوں وہ آپ کنجر ہوں وہ كو میار بنا دسو ہوں کافر تو ود کوئی ہے نہیں خدا دا منکر قرآن دا منکر رسول دا منکر دین دا منکر ایمان دا منکر غیرت دا منکر ادب دا منکر حیا دا منکر شرم دا منکر محبت دا منکر اخلاق دا منکر ہر شاید بہن چود منکر تو او او دے کولو کوئی ہے جڑا دی تعلیم نہ لوے اس واسطے کنجری دا لال وی سکول وچ تے پیر دا لال وی سارے کٹھے ہوئے وہ نام ہے ہاں، ایک ہی کنجر دا پوتری سکول پیر صاحب پوتری سکول ایک ہی چکر ہے کنجر نے ایک کوئی کڑو کی گل ہے یہ واسطے ہوں کیوں جو تعلیم کافر دی ہے تعلیم کافر تو وڈا کوئی ہوں دس شیطان سارے تو وڈا کیوں ہے شیطان نے دنا کیتا ہے شوت کھادا ہے جھوٹ اتنے ماریا کوئی کوئی اس طرح دا کوئی برا کام شراب جوا کوئی اس کام کیتا ہے اتنے کوئی کام نہیں کیتا وہ عبادت کرتا رہی رب دی اچھا وہ فرشتے نا استاد ستانا دا مشاہدہ سارا نظام اتنے بڑی بزرگی سی یہ لانتی ہویا کیوں ہے ساڈے جرم ننگی فلم بڑی ہے نہ ہوں ماں بہن نچائیے میں سکولی اپنے نواز ماں سے یار تیرے بھیج داؤ سی ابلیس دا داؤ سی بے شمار تیرے دے تبھی کیوں میں کہ کا پتر آ یہ دس واقانا مینل جین جہا جین ہے جڑا جنہ شیتان ہے جا ہے واقان من الجن ابلیس کون ہے جنہ جنہوں ہوں میں ایک دس سکو لیا مجھے یہ گل دس کہ ابلیس کی جڑی جننی ہے مادھی یہ بدار چاہیے اکھے نہیں فلے میں اکھے نہیں تے کھوتا کوڑا ملتا ہے اکھے نہیں تو پریکٹیکل کرم گاواں اکھے نہیں تے اے انگریز دی ننگیز چوس دی ہے جی میں بد نظیر آپ ایڈی یو سی کہ تین بندے دسے نے عورتاں کہ پہلے نمبر دے انگریز نے دوجے نمبر دے اے اعلی تناسل چوسن دے وچ دوجے نمبر دے لکھے انہیں انگریزاں تے ساڈی کیا ہے مادر ملت اے لعنت قوم دی بندہ کرے کی شہید شہید پتہ نہیں ہوتے کی کی لقب ہے طوفان آ گیا جدوں آپ شہادت لئی ہاں ہوں میں کہ دس بابا ہوں ابلیس کی جننی ابلیس نے ننگی فلم بڑھائی ہے نہیں بوش نال ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں میں کہ تیری تو ہوئی کھڑی ہے <laughs> آخیا میں کہ ہوں ایک کام دس جڑا ابلیس کول ہوئے آخ نہیں میں کہ تیرے کول سارے تو سکولیا ادھر کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے میں آخیا تقریر دے اندر میں آخیا میں آخیا پتر یہ دس ماں شان جی میں پہچانی ہے میں کوئی نہیں پہچانتا میں آخیا پتر اے ویخ انہوں جنت جو تینوں دیتی بیٹھی ہے تو کی دیتا ہے ہوں میں تینوں گن ہاں تو توں والا آپ دستا جا میں کہ ہر عورت ماں ہوں کہ نہیں ہوں آخر ہاں ہوں گل ہی صحیح ہر عورت ماں ہوں بنتی ہے کہ نہیں بن ہر عورت ماں ہوں میں کہ سکولی صاحب جی پرمٹ دے کے چکل بٹھائی ماں ہے کہ ہو بلا ماں ہے اچھا جیڑی وچ نچتی پی ہے ماں ہے جیڑی بازار پی ہے آ ماں ہے پریکٹیکل تیری شرم گاہ کر دی ہے یہ کون ہے ہی ماں ہے ماں دی ماں کھمبے دے بیٹھی ہے فاطمہ ماں دی ماں اونوں خود کھمبے دے کیوں اچا کی میری ماں کتھے تو کتھے تو کھمبے دے بائے تھلے راسی ہوں جو سی تو مقام بھی کمبے کے اتنے ہوں چلتی اور رات کو بندہ قریب آ کے ویکھدا ہے تے جڑی کھمبے دے کھڑی ہے ہزاراں میلاں دے بندہ ویکھے بادشاہ ماں دی ماں جو ہے دور دی شان جس سے بھی اے ساڈی ماواں دی ماں ہے ہن میں کہ اے کوئی فحاشی دا اڈا دس جتھے سکولیا ماں نو پہنچایا ہوئی کوئی فارسی کا ایک نام لے لے لے لے لے لے یار ہوسٹس سرکش ہوٹل نہ نہ ہوئے ہوئے تیری ماں میں دس جتھے تین سکولی آئی بھیجا ہوس دلیا ہوں شیتان دا اسی لانچی کا پتھر تو اتر منگنا ہے بے گرتا میں وہدا رہنا بھی تو لگ جانا میں سوچتا رہنا بھی تو بلا کی ہے ہاں۔ یہ ہے کہ بلا تاری ساری تعلیم آ تعلیم عام کرو کیوں نئی تعلیم کی تکمیل ہی ناکام ہونا ہے ہزاروں اور ہیں جن کا یہی انجام ہونا ہے وہ اگے فرماندہ ہے بیبیاں اسکول میں شیخ جی دربار میں پیر صاحب دربار بیٹھے بی بی سکول سبحان اللہ ایسے پیرے نے بندہ نہ نہ من من پیا دس بلا یہ ہوں کی اس ایک بندہ آیا ایک میزبان کو بندے مطلب مہمان تے میزبان کی کرتا سی دی خدمت ست کھانے رات دا اٹھنا توا چکنا کالا تیل چکنا لا کے سارے منہ پھر لا دینا مہمان صبح ہوں مہمان اٹھے نا تو ہوں ادھر ایک بندہ اس رکھا سی دے آ کے شیشا یہ شیشے لیا بھائی جناب شیشے وکاؤ شیشے ٹھیک ہے جی۔ ہوں صبح جناب وہ شیشے والا آ گیا انہوں سختی بدھی صاحب نے شیشہ سامنا کیا مولانا صاحب صدر صاحب وزیر اعظم صاحب سارے بھائی اپنا منہ ویکو کبلا ساڈے سامنے شیشہ کیتا ہی وہ یار شیشہ اونج ویخ دو تو ہوں چیچی کا ہاتھوں کیوں نہیں ویخ دے ہوں منہ ہوا پیا انگریز نے کیتا ہے کالا اصا بھی ہے شیشہ وہ آدھے میں چیشتی سخت ہوں جیڑا کالا کر گیا ہے وہ سخت ہوں فلم میں چیشتی نچایا ہے انگریز نے انگریز ترقی آفتا دلہ تو چیشتی سخت ہے ویکو نا سی ظلم اس قوم دا ویکو کہ جے او آ سینے نال لگ جا ٹھا کر کے یہ سختی نے کچھی پا کے ریس کر جا سختی نہیں ہوٹل بک ہو جا انہوں کو سختی آئے نہیں دیکھو یہ کہنا نام مراد سختی نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے کی نرمی تے جڑا اللہ دا فقیر ہو کی فرماندا ہے وہ فرماندا ہے وہ فولاد کہاں رہتی ہے تلوار کے قابل جس جس آ جائے کی کی طبیعت میں وہ وہ فولاد ان تلوار کی میں بن سکتی ہے جی ریشم کی طرح جڑا فولاد ہی نرم ہوئے تو اس کی تلوار میں کرکٹ ٹانپل والوں مثال دیتی میں پتر تھی بڑی غیرت مند ہو بڑے مجاہد لوگ ہو تھی غازی لوگ ہو میں ٹھیک ہے گل میری سنو میں کہ سارے کواری تھی وہ بڑا پلوان سی ویڈے جنہ کا بڑا جوان لمبا اچا چوڑا بڑا چوڑ سی نا اس کی پینے کوئی بندہ سی اس آخیا یار کدو ٹاکرا ہوا تو گل پھر وہ ایک قدرتی ایک دن آیا تو وہ جناب گھر تو کلا سی اس آخیا وہ چلو گیا میں اپنا وارا لا لوا اس وہ لئی بیٹھا تو ہوں آ گیا پلوان دروازہ کھولیا تو اگے وہ لگا پیا تو اس ویکیا اس آخیا وہ ہوں مر گیا اس آخیا بھی ہوں یہ بچا تو نہیں انہوں پتا تو نہیں کرکٹ والا عمران ہے وہ ہوں جناب باواں کنج کے نا وہ ہوں بیٹھا ہے انہوں آتا چھتی فارے کو بہن چوتا گٹ فڑ جی۔ اچھا ہوا کہ گل ہے میں عمران ہاں کرکٹ کا ہوں ویکو مسلمان کی دی بہن کڑی ایک دوسرے نو چھڑے بندہ گولیاں وچن ہکے پانی شادی غمی بند ایویں اچھا کافر پوری دنیا دے تواڈے استان لٹی جاندن تے اے دلے چھکے پہ مار دن انہاں تے قوم کیا دی مولوی دلا کیا یا اللہ جتوامی پاکستان دی عزت دا, عزت دا معاملہ ہے بچاویں اس دلے نو کامیاب کریں ایویں آدن نہ صحیح ہوں یہ کیوں کہ وہ اقبال والی گل کہ فولاد ہوں جیڑی چو دیواری بیٹھی ہے میں گیا اس جگہ کے وہ کماند گڑ بنا رہے سن ماترا ہوں نا جی۔ ان پتا نہیں تھی کی کہہ گنڈ دو جناب گنڈ وہ پیا ہوں گڑ گرم سا کر کے وہ آ گئے انہیں ڈول دیتا ادھے گھنٹے دے بعد انہیں روڑیاں مٹن شروع کرتا وہ جٹ پنڈ سی میں انہوں نے میں کہ یار روڑیاں ہی وٹ لو تو گلیں ہی سن لو انہیں کی میں کہ تے میں یہ جٹکی دے بچوں تمہیں گلیں کٹ دیا کیا وہ میں کہ اکبر صاحب فرما سارے مفکر ہیں وہ فرما بھائی مجھ کو حیرت ہے ہیں کہ یہ کس گرو کی چیلیاں اکبر فرما دیں گرو انہیں سکول نے بڑھایا بڑا لطف آزادی کی دل میں بڑھ رہی ہے چاشنی اب تو شیشے میں اترنے کی نہیں یہ جیلیاں آزادی کی چاشنی لطف مزہ آ رہا ہے کلبے فلمیں ہر جات آزاد پھرنا اس لانتیاں نے وہ اگریز اپنی جی بداری کتی اس طرح بنایا چو دیواری دا برقع ڈھایا میں کہ پتر گانڈے جیڑی دیکھ اس کی چو دیواری ہے کہ نہیں اتو کپڑا پائی کھڑو بھی مکھی نہ بیٹھے گوڑ دے مکھی نہ بیٹھے شوگر دے دے دے کڑی کڑی بہ عمران خان ہوں وہ جناب میں ہوں اس کی پیڑی بنا رہے ہیں وہ اگے رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے سانچے کا کریں گی بندوبست اپنے ہاں۔ اپنے ہاتھوں اپنے سانچے کا کریں گی بندوبست یہ نہیں وہ گڑ جن کی تم بناؤ بھیلیاں جن کی تم کرو شادیاں یہ وہ گڑ نہیں کیوں جا گڑ باہر جاوے جا گڑ باہر مٹی دے پا دو بھیلی کیوں مٹی جائے بن سی تو ہوں جی وہ تاری گنڈ آخر بیٹھے نا ہوں چو دیواری تو برقا تمہوں دتا رب تالا ساری ماں بہن نہ اپنی اذان پڑھ دیتی نہ اپنی مسجد دے بہتر جا جان دیتا کیوں انہیں دی ماں بہن دی آواز کوئی نہ سنے مقصود یہی ہے نا اپنی اذان دعوت پکا فرد نماز یہ آخر نہیں کیوں ماں بہن دی میں رب والا رب ہاں تو میں ماں بہن دی آواز میری تو عبادت کرے آواز بہن نہ جائے تو ساڑی بے آخ مولا مسجد ڈکیا ہی نا فلم میں نہیں دیکھا یہ یہ بیٹھا قادری سارے وڈے وڈے آنن مفتی انہیں انہیں انہیں تو کسے نہیں نہیں نہیں ڈکنا اپنا ڈکی کی ڈکے سن جی پتر ہوں میں انہوں نے آخیا پتر ویکھو یہ ہے پردہ دا اے نقشہ جرا گوڑ منا رہے ہیں واستے جی تو ہر شاید ہدایت دینی ہے جی ایمان نہ ہوئے تو کوئی ہوئی تو ہدایت قرآن بھی ہدایت نہیں دہان کیا جی اکالیمان ہو نو بھی میں ہدایت دی طرف تین گلا دستا پہ بھی آ جا ہوں ایک بداری کتی بداری کتا بندہ ایک بیٹھا سی بڑا ایم پی ایم تے بڑا ایک خان سی سے سارے علاقے دا او دا مچھا سانے میں مچھا نو سی وا تو اس دی کتی شکاری کتی ہے شکاری کتی تو کتا رکھتا نوکر بیٹھا تو جناب تالا مار کے بیٹھا بٹھا ہو بندوق چکی تو نوکر بیٹھا ہوے تو میں کہ خان صاحب یہ کال ہی بیٹھا ہے آخر جی جناب یہ کتی شکاری ہے مطلب کہ اس کا گھرا پھٹ جاوے نسل پڑ جائے تو یہ وہ پہرے دار ہے میں کہ سی یہ مکان پکا اٹانا ہے آخر آہو میں کہ جناب یہ دروازہ ہی پکا ہے اٹا ہی پکا ہے اتنے کوئی کتا جا نہیں سکتا اس کتی واسطے تو این حفاظت ہے تو میں کہ سبحان اللہ لوگ خان صاحب میں کہ اپنی کڑی کتی تے کڑی ہوں ویکو کتی کی حفاظت ہے جو پہرے دار ہی بیٹھا ہے بندوق ہی چکی بیٹھا ہے پکا مکان ہی ہے خطرہ ہی کوئی نہیں ہے کتی حفاظت کڑی کڑی جتھے پھرے پھرے اس واسطے میں آخیا ویکو خان صاحب وہ پیچھے والا ہے یہ تو ساری سرکی کا شیر پھر میں انہوں آخیا میں آخیا گڈا کتی ڈھکی بیٹھی جتی اگو رکھی بیٹھی دو سو کی جتی ہے مسجد ہے اگو بھائی تے دھی روڈ سکول پیوے نہیں چھڑیا مچھا مکھی بیٹھی وہ خان صاحب واہ تیری خان کی مچھے دیکھ لو کرزلہ اگلا کی مچھا ہے ہوں میں بازاری کتی دے کتا اس دے سو کتا ہوں یہ تو عام منظر پیش پیا کردا جیڑا یورپ نے نال کیتا ہے ساری کڑیاں بازاری کتی دے بندے نو کتا بنایا ہے ہوں اس واسطے وہ بازاری کتی دے کتے دا پتر ہوں سو کتا پوے تو دس تاکہ اندر پیو کیون لبسو ایک کتی دا کتا ہے تے پیو لب جا ہے اچھا پھر جا بچہ تیار ہوتا ہے شرط نال ویکھو وہ سور نال لڑتا ہے سور وہ کپ ہے لیکن وہ چڑھتا نہیں لڑتا ہے مرد لڑ ہے کماند نہیں کھان دٹ د کتا شکاری ہے کیوں کہ قائد ہے کوئی ایک جگہ سے میں گیا تو کتا بیٹھا اتنے منجے دے تو ہوں مکھن ہی پا رہا ہے بندہ پکا ہی جل رہا ہے تو میں ویکیا میں کہ خان وہ بھی خان ہے میں کہ خان صاحب یہ کتے بھی این کرتے ہو دیکھو انسان ہے سر المخلوقات ہے نوکر ہے ٹھیک ہے تھوڑا تو یہ کتے پکا جل رہا ہے تو مکھن چوری کھوا رہا ہے تو وہ منجے سے بیٹھا ہے عجیب گل ہے بھائی میں سوال پھر میرے میں کہ یار سوال ہی میرا جواب ہی میں سنوں دن خان صاحب آخر کی میں کہ جناب یہ اس مقام دے جڑا پہنچا بیٹھا ہے اس گل بچ پٹا ہے تیرا آ ہاں، پٹا ہے پھر زنجیر بھی ہے کہ ہاں زنجیر بنیا پیا آخیا ہاں۔ میں کہ اس پٹے دے زنجیر نے اتنے بٹھایا تو اشرف المخلوقات خدمت کر رہی ہے یہ پٹے دے زنجیر نے اتنے پہنچایا مکھن بھی کھا رہا ہے چوریاں بھی کھا رہا ہے جی ہوں پٹا زنجیر نہ ہوں تو پھر کی بنتا یہ کتے کتنے ہوٹلوں کے پھر دین ایم پی ایم ایل اے صاحب میں ہوں میں آخیا پتر یہ دس باہر میں ہو تو جناب مرغی کھلوتی ہے وہ ہوں گندگی کھاندی پی ہے میں کہ مولا ویخ اے حلال او حرام یہ بندے کھاندن ان دی لال آوے فرشتے رحمت دے نہیں آوندے تے اینو تو ہر کوئی ہر مسلمان ولی نبی ہر کوئی مرغی نو تو ہر کوئی کھاندا ہے تے اے گندگی پی کھاندی ہے انہوں مکھن لبیا کھڑا ہے وت ذہن جواب آیا جو اس گل پٹا ہے پٹا تو زنجیر نہیں تو آپ گندگی جی نبی شریعت کا پٹا ہوں تو سود تو رشوت لانتی کیوں کھانا ہوں مرغی ہو کے سبق شہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا سبق شہین خاک بازی کا یہ خاک بازی کا سبق حضرت نے دیتا ہے کہ دیکھو مرغی حلال تے کھاندی کی پیے تے کتا حرام تے کھاندا کی پے اے انگریز نے ساڈے نال کیتا ہے حشر ہن انگریز والی گل کردا کوئی نہیں او ترقی یافتہ ہے ملا دہشت گرد ہے کیوں کلمہ ہی پڑھاوندا ہے نماز روزہ حج زکات حلال حرام ماں بہن دی پہچان ہن اوتھا ملا نہیں ہوا تے اس واسطے اقبال نے اس گل نو کیتا ہے کہ اقبال فرما ہے یار ایک تو فرمایا تمہاری تازی انہوں پتا بھی ان موسلوں نے انہیں خود کچھ کہنا ہے ہوں اقبال پہلے کہہ دیتا ہے ویکو اقبال دی بصیرت ویکو اس بندے کی وہ آدھا تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی اقبال فرما ہے جیڑی تاری تہذیب اعلان اعلانتی ہو تہذیب یہ خودکشی ہے یہ تاری تہذیب دہشت گرد بھی ہے خودکشی ہے بندہ آخیا جی موبائل بند کرو سگریٹ بند کرو کیوں میں آخیا کہ گیس پی رہی ہے میں کہ وہ لانتی آ دہشت گرد سانو کہنا ہے سگریٹ اتنے نہیں بکھا سکتا تو تے بے گھر غیرتا دہشت گرد گیس ہوئی ہسی اسی تے کھڑے ہیں سارے سامنے تو تو سگریٹ پینا ہے تے دلہ جیڑی انگریز گیس دیتے انہوں سامنے تو سگریٹ نہیں پی سکتا تے دہشت گرد اسی ہے ہوں ویکو بہن چو پاگل بناو والی گل ویکو نا یہ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے ہوں تاری وراثت سبحان اللہ ہے جو جیڑے ساڈے مطلب اسلاف ہیں پیو دادا سارے پیچھے لگے جاؤ وہ کی سن پردہ غیرت ایمان حیا ایمان اللہ کو سب چیز حلال پاک رزق محبت ایک دوجے نہ راہ سب چیز صحیح ہوں سب کوئی چیز نہیں کیونکہ دھد سب اصل اشارہ کرو تا دھد ہے میرا ہے مولوی دا ہے پیر دا ہے حاکم دا ہے عوام دا ہے ہر بندہ آدھے دھد پلیت ہے اتے ہر کوئی کھلو جاندہ ہے وہ نام مراد دا پلیت ہویا کیویں سارے دا جائیں کوئی پیشاب دا قطرہ سٹتا گے پلیت دے اس کیتا ہے نا کہ آپ ہویا دھد ایمان والا کھا پہ دھد ہو سکتا ہے ایویں مسلمان ہی آپ پلیت نہیں ہو سکتا جدو تک کافر دی دوستی نہ آوے اللہ دا قرآن پھر فرما دیتا ومیا طلّہ ہوں مین کم فائن نہ ہوں مین ہوں اگر انہوں دوستی کی پھر اس طرح ہو سو ہوں ان کی کڑی فلم میں نچے قرآن کی دیکھو سچائی ساری کڑی بھی وہ دوستی کی تو ہے اس طرح ہو سو ہوئے گھنے کے نہیں ہوں اصل مڈ انگریز وہ بہن چو ترقی آفتا ہے کیوں وہ موبائل بڑے ہی بیٹھا او ترقی آفتا کیوں ہے وہ موبائل بڑے ہی بیٹھا ہے اچھا وہ موبائل بناو نال ترقی ہے جی ماں جگہ ننگا ہو دے وہی ترقی ہے پھر ہوں ویکو اس لانتی قوم دی وہ ترقی یافتہ ہو گئے یہ دہشت گرد ہو گیا بمب جائیں بنایا جن جن جن دتا ہے ہے چلایا سکھایا ہے دنیا کے ایمان والا آکو وہ کی ہے امن پسند تو سعودی عرب گیا سعودی عرب گیا کہ نہیں پورا فلسطین عراق افغان سرحد بلوچستان پاکستان سارا ہڑپ ہے کہ نہیں اچھا دہشت گرد ملک بھی سارے خطے بیٹھے ہیں تو دہشت گرد بھی عجیب دہشت گرد ہے بھائی ویکھو نا دہشت گردی بہن چوک اس کا پاگل بناونا ویکھو وہ لانتی کا پتر آئیے میں مثال دیتی ہے دہشت کو کوئی چیز دنیا دے خالی نہیں بھونڈ دی بھی دہشت ہے تو پہاڑی مکھی دی بھی ہوں وہ ڈنگ مارتے وہ بھی ڈنگ فرق کن ہے کہ وہ ڈنگ مارد ہے تو شہد دینا ہے یہ بےغیرت ڈنگ مارتا ہے تو کچھ دینا نہیں درد دے شاید انگریز بےغیرتا دہشت گرد بھی وہ ہے خود کش بھی ہو سارا نظام اس کا ہے ایویں ہوں دیکھو خود کش حملہ کر کے یہ پانچ سات الفاظ لانتی نے بولے خود کش حملہ دہشت گردی اسلامی جمہوریہ اسلامی اسکول کالج یونیورسٹی ہر بچہ سکول جائے مار نہیں پیار یہ سارے جملے اس کڈن دلے نے یہ تمہوں سانو فتح کرنے واسطے دلے کڈے ہوں مار نہیں پیار میں آدم ہاں بھی سکول جڑا چکلا ہے وہ لڑ پہ میں آ کے میں ماسٹر صاحب ساری تو گل جی تسان تیز کر دیتی آ کے میں کہ تھی مار نہیں پیار ہوں یہ دسو بھائی چکلے ہیرا منڈی کوئی چھتر کھا کے آتا ہے تھی تھوڑا کدی بھی ہیرا منڈی چھتر کھا کے آئے بندہ اچھا میں ہیرا منڈی چھتا رہے نہ تیرے کول چھتا رہے ادھر ہی پیار ادھر ہی پیار ہے کیڑا پیار ہے ہوں ویکو کیسا الفاظ اس دلے نے ہر سکول دلا دیتا ہے دھی کا لفظ یہ آیا فلمی دنیا تو کنجر تو جب پیار کیا تو ڈرنا کیا یہ پیار لفظ کتوں ہے کنجر تدرو کی آیا سکول مار نہیں وہ دلیا مار جرم کرے مارے نیکی کرے پیارے دلیا تو مار نہیں پیار بھی تو کڑی دی کوئی تیرے منہ کوئی بجا مار دے مار نہیں پیار ماسٹر صاحب میں کہ مار دے نہیں دینی نا ہوں مثال بطور اٹھ کے تا طالب تک بجا مار دے منہ چ تو تھی پیار کرنا ہے نا اس بجے کی کرنا ہے پیار لینا مار نہیں دینی وہ بئی مانو ایسا الفاظ لکھے ہوئے اگو قوم جو چپا لے سڈے اسلام مارے جنا کرے درن چوری کرے ہاتھ کٹو جنا کرے قتل کرے قتل کرو نہ جی شراب پیوے کوڑے مارو کیونکہ برائی سزا نال جد سزا نہ ہو سی ہوں مار نہیں پیار دا مطلب کی ہے کہ جرم دی سزا کا نہیں دا ہی بن رہے سڈے کو مارے جڑا بندہ جرم کرے ویکو نہ انہوں کی آخسو ہوں چشتی صاحب دی سختی نظر پی انگریز دا بمب نظر نہیں آتا میزائل نظر نہیں آتا ایویں نہ صحیح یہ ڈش کنجر جڑا ننگی فلم وکھاؤں انگریز دی اے نظر نہیں آتا ریفل نظر نہیں آتی کلاشی نظر نہیں آتی جیٹ تیارے نظر نہیں آتے توپا نظر نہیں ٹینک میزائل نظر نہیں آتے اچھا یہ ٹینک نرمن چشتی سخت ہے سخت کیوں ہے کہ چشتی دے کول برکا ہے تو ماسٹر کو ہے کچھ سختی ہے یہ تو صحیح معاف کرنا جو سختی سارے اللہ تعالی رکھے اللہ